بے شک وہ جو آمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز کام کی اور ذکو دی ان کن ان عام ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم